رب جہاں ای رب جہاں رب جہاں پل جتن پاک صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبی سے بھر دے اے رب جہاں پاک صدقہ اس قوم کا دامن غم شبی سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے بچوں کو عطا کریں بچوں کو عطا کر علی اصغر کا تبسم بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے بوڑھوں کو حبیب ابن مظاہر کی نظر دے رب جہاں پاک صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے کم سن کو ملے کم سن کو ملے بل اون محمد ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے ہر ایک جوان کو علی اکبر کا جگر دے اے رب جہاں پنجتن پا کا اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے ماں کو سکھا ماؤ کو ثانی زہرا کا سلیقہ بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے بہنوں کو سکینہ کی دعاؤں کا اثر دے اے رب جہاں صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے جو چادر زینب رب کی ہے مولا محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے محفوظ رہے ایسی خواتین کے پردے اے رب جہاں پنجتن پاک کا صدقہ اس قوم کا دامن غم شبی سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبی سے بھر دے مولا تجھ زینا مولا تجھ زینب کی اسیری کی قسم ہے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے بے جرم اسیروں کو رہائی کی خبر دے اے رب جہاں پنجتن پاک صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے جو دین کے کام آئے جو دین کے کام آئے وہ والا دتا جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے جو مجلس شبیر کی خاطر ہو وہ گھر دے رب جہاں پاک کا اس قوم کا دامن غم شبی سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبی سے بھر دے رب جہاں سید سجا کا صدقہ بیمار جو ہو ان کو مکمل تو شفا دے بیمار جو ہو ان کو مکمل تو شفا دے بیمار جو ہو ان کو مکمل تو شفا دے اے رب جہاں پن صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبی سے بھر دے مفلس پہ ذرا مفلس پہ ذرو و جواہر کی ہو بارش مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے مقروض کا ہر قرض ادا غیب سے کر دے اے رب جہاں پنجتن پاک قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے غم کوئی نہ دے نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے رب جہاں پنج تن صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم کا دامن غم سے بھر دے رب جہاں صدقہ اس قوم کا دامن غم شبیر سے بھر دے اس قوم تیر سے بھر دے اس قوم کا دامن